بھرا بجنو دے دگڑو دگڑو شہر کرانہ نے وہ بھی کچھ کرنے آیا ہے ماشی تو منس کان کے منس دی کی تو رشتہ دورا نے کہی تیرا دولت بہت آرا ہر دور کیا بخور سے گیا رات رہشتہ سے باقی کوئی بھی نہیں شبیر تھوڑی دیر پہلے آیا تو چلا گیا کیا نہیں बिरफोरखौ मोजां मोगि जायो फायदों एबा मोगि मोगिया रागा जोंनाय नाया والد صاحب نے کہیں کہ آئے نظام الدین ندی آ جانا بیت پڑھنے اس کے بچپن سے چھوٹے ہیں ندی شاعری شروع تو کرتے ہیں بچپن میں شاعری جیسے انہوں نے آستانے میں باہر پہنچے ہیں خواجہ نظام الدین ندی آ جانا نان دو گانے تو انکار کر

اچھا ہے کہ تیری در کی مڈیر پر اگر کبوتر بھی آ کر بیٹھے تو وہ بات پا جاتا ہے غریب مستمند بردر آیا اندر وہ آیا کہ جہاں بات کرتا ہے ایک غریب اور لاچار آپ کے در پہ آیا ہے اب یہ اندر آ جائے یہ یہیں سے واپس چلے یہ پڑھنے دلے ہم یہ اندر آ جائیں سے واپس حساب ہوا نظام الدین اولیاء بہت بڑا نام ولایت ہدایت انہوں کو کہیں گے لیا نا بیت کرانے اس کے والد صاحب کہیں گے لیا خوش شاید ان بچ کو دو مجھے سے انہوں نے ستانے بار مجھے دینا دو مہینے دن کار کر

یہ غریب و لاچار آپ کے در پہ آیا ہے آپ یہ اندر آ جائیے یا یہیں سے واپس چلا جائے شیر پڑھا نہیں دل ہے اونچا بھی نہیں پڑھا پیر صاحب کو نند بندہ بیٹھے ہے اس نے انہیں اپنے شیر کر دیا انہیں شیر دیا کہ اندر ہوں آیت اے مرد حقیقت کہ باما یک نفس ہم رال کر اے مرد حقیقت اندر آ جا تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ کسی رات کی باتیں کریں مگر آمد ہاں، اپنا بول ہزار رہنے کہ آیت باز کر دے لیکن اگر تو کوئی بیوقوف انسان ہے تو جس رستے سے ہے اسی رستے سے واپس چلے گا اور بندہ بیٹھے ہیں اس نے باہر بوٹے تلے جا کر بیٹھی یہ شعر اس نے سامنے پڑھ کے موڑا اس اپنا کوئی نہیں خالی شعر اس نے سامنے پڑھ تو موڑا اپنا اس کوئی نہیں بنا گیا ہے ہم نے شیئر پارٹی شیئر پارٹی میں انہوں نے جوڑ دیا تو رہا ہے مرید ہو گیا اس کے بعد سے انہوں نے مرنے دام تک ہی تھی بڑا نہ بڑا رہے مغل حکومت اس بار بھی تیرے میں صدی نے کوئی نہیں سی حکومت سے جنہیں بڑا ہو جاؤ دایا بڑے سپیشل ایمبیسٹر ہے سفیر ہیں اور جیتے پوں ایم نور انہیں نوٹے ہیں نام سے کے ہوئے پیر صاحب کو میں ساری زندگی یہ تھے آپ نے حکومت کا کام میرے کار میں نے انہوں نے آگرے میں ڈیوٹی جڑی ہے مجھے کی تھی ڈیوٹی تو ماڈل جو سے چھوٹی کی تھی دے دی جا رہے پیر صاحب رہنے پکے تھی ہیں بڑا ہے عشق کی عقیدت ہے اپنے پیر صاحب کو انہیں ایک دفعہ رہنے آگرے ہیں بچہ کو انعام اکرام دیتا پڑا جو کئی لیتے ہیں ہیں اتنے کی ہوا کہ یہاں کو کو کو نظام نظام الدین الدین آ آ ایک سید سید صاحب آئے ہاں۔ آپ نے حالات نہیں نہیں تنگی بہت برے حالات ہوں کوئی شہر کو مدد کرنا میرا منڈی میں ابھی آپ ایک اور صحیح صاحب ہے برے آ رہا ان لوگ واقعی فقیر جیسا نہیں وہ فقیر ہیں انہیں کوئی شاہی کول نہیں ایک کپڑے جڑے پائے ہیں تو دوری جوتی ہیں تری شاہی کول نہیں صحیح درویش ہی آ گئی درویش ہے اجے کو نکیرن میں گڑیاں کو تین نہیں ہیں کپڑے جڑے پائے ہیں ایک جوڑا ہوئے دوئیں نہیں لڑکیاں پڑھی ہیں نے اس کے علاوہ ہے ہی کوئی وہ سید صاحب آئے ہیں میں ان کو بدل کرو شہ مانو پیر صاحب فرمانے کہ تھی میں جتیاں لے جتیاں نویاں کوئی نہیں بھی بڑی پرانی آخر میں جوتی کو نمی ہے وہ بھی بڑی پرانی ہے سید صاحب ادب کیتا تھا انہوں نے انکار نہیں کیتا چاہ کر کے فٹیا پرانی جیتیاں جوتی بنیاں شاہی کو نہیں فکیل انہوں نے اتبیتا احترام کیا میں پانی جو بھی پینے خیر روکے میں

دس جوڑی اس کی مٹھی نہیں ابو بندہ آنا بھائی تو سن نظر جوڑی قیمت اس نے بڑی اچھا تو یعنی نظر پہ نمی تھی شیخ کی نہیں کو نہیں وہ بندہ آنا تو سن نظر جوڑی اس نے قیمت بڑھنی نہ اچھا تو اگر میر خسرو فرمایا کہ میری نظر جوڑی اس نے قیمت میں دے ہی نہ سکنا ہوں فی الحال من کو لیا کوئی نہیں پوری اٹھے ان کے تاروں نہ بکڑا گئے جوتیاں چاہ گئے پیر صاحب کو لیا

tercati. چلے گئے مشہور کلندر دو علی کلندر مل رہے ہیں بہت بڑا کلندر ہے خسرو ہونا مل رہے ہیں چلے گئے بو علی کلندر نے طریقہ کار ہے کہ جڑا بدل انہوں کو لانا ہے اس کو تر سوال پا کے پوچھتے ہیں بو علی کلندر ہاں۔ جڑا بدل گیا اس کو تر سوال ایک تین نہ اچھا۔ کہ کتوں آیا تین پیر صاحب نے نہ تھوڑی دیر سر چکا دیر بس اٹھانے فرمانے پیر عالم ہوں

سخن گفتن چه مشکل بود شب جایه که من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد چم محفل بود شب جایه که من بودم خسرو اس لا مکان جس میں میں تھا رات کو وہاں میر مجلس خدا خود تھا اور شم محفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کے وقار کے پہلے نہ بڑی مشہور نظم ہے ان کا سادی شرادی میں نظم میں نہ پڑی گئی جنازے نہ خسرو اچھا نظام الدین علی آن جنا اچھا نظم میں سادی میری سر وسی مائے مسہرا میر ابھی سخت بے میری کے بے ماں میر ابھی خوبصورت پھول سہرا کی طرف جا رہا ہے اور کتنی بیماری ہے کہ ہمارے بغیر جا رہا ہے میر ابھی و میر اگر جانم بتو تانا پنداری تنہا میر ابھی آپ جا رہے ہیں اور ہماری جان بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہے آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں شادی شرادی جنازے نہ پڑی ہاں۔ دو اپنی نظم پڑھی ہیں پنجابی نہیں ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੀਰ باشد گرم بحر خدا کوہ غریب آبِ غریب چار پانچ چھٹیاں انٹرول بڑا کلام ہے انہوں نے جی، جی۔ اچھا काफ़ी घोर बने क्या नाम है कुछ होगा जमीन

بابا جی نہیں بس ٹھیک ہے وہ ایک کپ میں

گیا تے یہ میں نہیں سن رہے تو تو کوئی دے کلاس ہے اچھا کھیر پہلی بار ہی کھیر کھیر کھیر ہاں پکائی پکائی جتن سے چرخا دیا جلا آیا کتا کھا گیا بیٹھی بیٹھی ڈول ڈول بجا بجا شاید پڑھے اسم شیر اچھا۔ چشمے موتی سمجھ گئے

موتی ہاں، سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارق انفعال کے کریمی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے قطرے جو تھے میرے فعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرب انفعال کے سب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا

پھر آج اگر میں چھوڑ دیتا Thank you. مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی لمستانی ٹھنڈی زمستانی ہوا یا ٹھنڈی ہوا یہ لگنی جو تلوار لگنی ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدھا بے سہار تیزی زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی اتنی ٹھنڈک ہونی ہمیں نہیں لگنی جو تلوار لگی میں چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب حسار گئی

صد ہزارہ عید قربانت کو نہ میں لاکھوں عید آپ کے قربان کر صد ہزارہ عید قربانت کو نہ اے ہلال ماں خم ابرو کے دو مجھے مڑے ہونا پیر دینا چاہوں ابرو ہوں دین محبوب خدا جملہ غلام روئے تو چند کرسی کے کے خسرو گوشت تو چشم دو ہوگی کلام کے ایک کلام ایک ہی کلام ہے انہوں نے اتنا زیادہ لکھا ہے مطلب بہت اچھا کلام چھاپ دے لگ سر چینی دے Thank you. 哎，他们嗯，俺家后边。 اچھا، اچھا، اپنے ٹائم سکون پہ ٹائم آپ چھ سال Gracias. Iya, kan, anu,

ٹوینٹی سکس پہ دائی ہے جی جی کی تھی نائنٹی سیون la luz

جب لگ نے جو اسپیشل کریو ہے نا اتنے شاید جی پکے نال لینے ہیں جتنے بہنا میں وہ ہر ٹرپ تے فی ٹرپ دینا ہونا ہے کھجورا تے آپ زم زم تے ٹوپی تے تسبی تے جی ہم دو چار چیز فی ٹرپ دینا ہونا ہے نال ساتھی ہے نکور بسالہ ہے اچھا وہ میں نہ نہ بھی تو میں نہ رہنے تو ماں بھی جان دے وہ اس نے پوچھے بغیر بندہ چینج نہیں ہو اپنا یہ وہ بندہ ہے جو اس کو خود اپنی روح کی تھی اس بغیر بندہ چینج ہو نہیں اپنا ہے وہ نہ پہلے منتظر نہ رہنے نہ کہ تو پہلے میں کوئی نہیں ہو گئی تو ٹوپی

موڑ کے میں نے ڈیوٹی نہیں نبھائی بھائی نا کہ میں یہی بات ہے کافی چاہیے نا

مہاراج جی کوئی بھی بندہ نہیں

نہیں اصل پوری دنیا اس میں خلاف ہوئی بھی اتنا زیادہ بھی اسلامی اتحاد پہ جی۔ بنانا خاص کر میں تب وہ اس نے بلکہ میں بڑی عجیب بات اس میں جی۔ شیخ صاحب پر میں مجھے بندہ مجھے الٹی سیدھی گھر کرے اس میں بجائے پڑھنے سرکار بہت اچھے اچھے اقدامات کیے بہت زیادہ نماز میں بکی پا بندی کی رنگی تو سار بندے اچھے آٹھ بجے نماز پڑھ سکتے ساری دکان ٹھیک ٹھاک ادھر آؤ آسان ایک کام کرو آسان آسان

اچھا جی۔ باہر کنڈی لگی بات ٹنڈی تندرست ٹھیک ہاں جی۔